ظالم یہودیوں کو بتا دو جس موت سے تم ڈرتے ہو اس موت سے میری یاری ہے ہر لڑکی کی طرح میرے بھی کچھ خواب تھے جو ختم ہو گئے اب میری زندگی میں صرف دکھ اور غم ہے اب مجھے نہ اپنے گھر کے تباہ ہونے کا خوف ہے اور نہ گھر والوں کے شہید ہونے کا ڈر ہے کیونکہ اسرائیلی فوج نے سب کچھ ختم کر دیا جس کے چھن جانے کا خوف آدمی کو بزدل بناتا ہے اسرائیل نے ہمیں ہتھیار اٹھانے پر مجبور کر دیا ہے ہم کسی اسرائیلی کو مارنا نہیں چاہتے مگر ہمارے پاس اس کے علاوہ اپنی موجودگی کی ثابت کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں حماس نے ہم کو بخا کا راستہ دکھایا ہے اسرائیل ہر مسلمان کو فلسطین سے ختم کر دینا چاہتا ہے تو بستروں میں چوہوں کی طرح مرنے سے بہتر ہے کہ ہم لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں شیخ احمد یاسین کی قیادت نے پوری فلسطینی قوم کے اندر ایک بجلی بھر دی ہے ہر شہادت قوم کے جذبے بڑھا رہی ہے مائیں اپنے جوان بیٹوں کے سینوں پر خود بم باندھ کر خودکش حملوں کے لیے روانہ کرتی ہیں اور اس کی شہادت کی اطلاع آنے تک اس کی کامیابی کے لیے دعا کرتی ہیں یہ حماس کی ذہنی اور فکری تربیت کا ہی نتیجہ ہے کہ اس وقت تین سو سے زائد لڑکی لڑکے اور لڑکیاں خودکش حملوں کے لیے اپنے نام لکھوا کر اپنی باری کے منتظر ہیں اور شہادت کے سفر پر جانے والوں کو یہ پیغام دیتے ہیں باریابی جو تمہاری ہو حضور مالک کہنا ساتھی میرے کچھ سوختہ جاں اور بھی ہیں اپنے رشتے ہوئے زخموں کو دکھا کر کہنا ایسے تمغوں کے طلبگار وہاں اور بھی ہیں شیخ احمد یاسین اسرائیل کے لیے ایک خوف کی علامت بن گئے ہیں جو ہاتھوں اور پاؤں سے معذور ہیں مگر اس کے باوجود ان کو اٹھارہ سال اسرائیل نے اپنی قید میں رکھا اور جب یہودی حکمرانوں کا خیال تھا کہ شیخ احمد یاسین کی زندگی چند دنوں کی رہ گئی ہے تو ان کو رہا کر دیا مگر اللہ تعالی نے شیخ احمد یاسین کو کئی سال زندہ رکھا اسرائیل نے بارہا ان پر حملے کیے اور آخر کار اسرائیلی جہازوں نے سترہ اپریل سن دو ہزار چار کو علیہ صبح ایک میزائل حملے میں شہید کر دیا والحق يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصل والحق يحشد أجناده ويعتد للموقف في الفصل وصفوا الجحافل أساده ودكوا به دولة الباطل وصفوا الجحافل أساده ودكوا به دولة الباطل نبي الهدى قد جفونا الكرى وعفنا الشهية من المطعم نبي الهدى قد جفونا الكرى وعفنا الشهية من المطعم نهضنا إلى الله نجل الثرى بروعات قرآنه المحكم نهضنا إلى الله نجل السرى بروعات قرآنه المحكم ونشهد من دب فوق فوق الثرى وتحت السماء عزة المسلمين ونشهد من دب فوق الثرى وتحت السماء عزة المسلمين دعاة إلى الحق لسنا نرى له فدية دون بذل الدم دعاة إلى الحق لسنا نرى له فدية دون بذل الدم والحق يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصل والحق يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصل فصف الجحافل آساده ودك به دولة الباطل وصفوا الجحافين أساده ودكوا به دولة الباطل تآخت على الله أرواحنا إخاء يروع بنا الزمن تآخت على الله أرواحنا إخاء يروع بنا الزمن وباتت في ذا الحق آجالنا بتوجيه قرآننا المؤتمن وباتت في ذا الحق آجالنا بتوجيه قرآننا المؤتمن رقاق إذا ما الدجى زارنا غمرنا محاريبنا بالحزن رقاق إذا ما الدجى زارنا غمرنا محاريبنا بالحزن وجند شداد إذا رامنا لبأس رأى أسدنا لا تهن وجند شداد إذا رامنا لبأس أسدنا لا تهن والحق يحشد ويعتد الفاصل اس بوڑھے باپ کے چہرے پر عزم دیکھیں جس کا بڑھاپے کا سہارا چھن گیا ہے اس چار ماہ کی معصوم بچی ایمان کی معصومیت دیکھیں جس کو دنیا میں کچھ دیکھنے سے پہلے ہی اس دنیا دنیا سے بھیج دیا گیا اس ماں کی بے چینی اور آنسو دیکھیے جس کی برسوں بعد گود ہری ہوئی تھی مگر پھر اجڑ گئی ان بوڑھی ماں کا حوصلہ دیکھیے کہ جوان بیٹوں کی شہادت پر آنکھ میں آنسو نہیں عزم ہے اس چھوٹے بھائی کی آنکھوں میں جذبات دیکھیں جو بھائی کی لاشے کو دیکھ کر دل میں تڑپ رہے ہیں کیا ان جذبوں کو کوئی شکست دے سکتا ہے آج فلسطین میں بہنے والا معصوم بچوں کا لہو دنیا کے ڈیڑھ ارب مسلمانوں سے سوال کرتا ہے کیا ہمارا خون ناحق یوں ہی بہتا رہے گا اور ہماری مدد کو کوئی نہیں آئے گا جبکہ ہر یہودی ادارہ ہر سال اپنی آمدنی کا چالیس فیصد حصہ اسرائیل کو فلسطین پر اپنا ناجائز قبضہ برقرار رکھنے کے لیے مدد کرتا ہے کیا آپ اب بھی لنچ میں یہودی کمپنی کا برگر ہی کھائیں گے کیا آپ اب بھی ڈنر میں یہودی کمپنی کا پیزا کھائیں گے کیا آپ اب بھی یہودی دہشت گرد ایریل شیرون کے نام کے ڈیٹرجنٹ سے ہی اپنے کپڑے دھوئیں گے جبکہ ایریل شیرون سرزمین فلسطین کو مسلمانوں کے خون سے دھو رہا ہے کیا آپ اب بھی یہودی کمپنی کے شیمپو سے اپنے بال دھوئیں گے کیا آپ کی غیرت گوارا کرے گی کہ یہودی کمپنی کی پالش سے آپ کے جوتے چمکائے جائیں کیا آپ کی اسلامی حمیت گوارا کرے گی کہ آپ یہودی کمپنی کے مشروب سے پیاس بجھائیں جبکہ یہودی مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہیں کیا آپ کی اسلام سے محبت گوارا کرے گی کہ آپ یہودی کمپنی کے کپڑوں سے اپنی شخصیت کو دیدہ زیب بنائیں یقیناً آپ کا یہودی مصنوعات سے انکار ہی میرے بہتے ہوئے زخموں پر مرہم رکھ سکتا ہے ما بنرحل ومسرح نهاجر الحجارة بتضل تحاور ما بنرحل ومسرح نهاجر الحجارة بتضل تحاور نمشي الموت ونضوي جمرة ما بنرجع والشاهد wish